سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں وہ جنہوںس کے علاوہ روح زمین کی ہر چیز کو سناتے ہوئے اعلان کرتے ہیں لوگوں اپنے پروردگار کی طرف آ جاؤ بے شک کم مقدار اور کفایت کرنے والی چیز اس سے بہتر ہے جو زیادہ تو ہو مگر غافل کر دے اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی دو فرشتے اس کے دونوں پہلوؤں میں بھیجے جاتے ہیں اور انس کے علاوہ باقی اہل زمین کو سناتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو اس کا نیم البدل عطا فرما اور وہیل کے مال کو تلف کر دے حدیث نمبر تینتیس سو ساٹھ مسنط احمد